وہ و برے رسالت جو عرش پر جل و ہوئے تھے وہ سر برے رے برے رسال جو عرش پر جل و ہوئے تھے نئے طرب کے سام عرب کے مہماں کے لیے تھے باہر ہے شادیا مبارک چمل کو آبادیا مبارک باہر ہے شادیا مبارک چمل کو آبادیا مبار مالک پلک اپنی دل کا بولتے تھے مالا کے پالا کے اپنی اپنی لے میں یہ گھر آنا دل کا بولتے تھے وہاں کے پر یہاں زمین میں رچی تھی شادی مچیتی میں وہاں پلک کے پر یہاں زمین میں رچی تھی شادی مچیتی میں ادھر سے انوار ہنستے آتے ادھر سے نپاتی اٹھ رہے تھے ادھر سے آنے ہنستے آتے ادھر سے نہ اٹھ رہے تھے نئے لے کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے خدا دے صبر جانے پور دکھاؤ کیوں کر تجھے سب جانے پر غم دکھاؤ کیوں کہ بنا رہے تھے جب کو جرمت ملے کہ خود سی جینا کدولا بنا رہے تھے نئے نورب کے ساما عرب کے مہما نکے لیے تھے جو ہم بیواہ ہوتے خاک کے گلش لپٹ کے قدموں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 کے دل کے تے نئے کورب کے ساما عرب کے مہمان لیے تھے تھکے تھے روح امی کے بازو چھوٹا وہ دامر کہاں وہ لو تکے تیرو امی کے بازو تکے تیرو امی کے بازو تکے تیرو وہ پہلو رکاب چھوٹی امید ٹوٹی نگا ہے کیول بلے تھے رکاب چھوٹی امید ٹوٹی نگاہ حسر ہنسر کیول بلے تھے رکاب چھوٹی امید ٹوٹی ہنسرا کیول لیے تھے جلک سے ایک خدشی یوں پرائی ہوا دامر کی پھر نہ پائی جھلک سے ایک خود سیو پرائی ہوا بھی دامر کی پھر نہ پائی سوا ہماری دولا کی دور پہنچی بارات میں ہوش ہی گئے تھے سواری دولا کی دور پہنچی سواری دولا کی دور پہنچی بارات میں ہوش ہی گئے تھے نئے تورب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے یہی سماتا کے پے کے رحمت خبر یہ لایا کہ چلیے حضرت یہی کے رام خبر یہ لایا کہ چلیے حضرت تمہاری خاطر کشادہ ہے جو کلیم پر بند راستے تھے تمہاری خاطر کشادہ ہے جو ہاں کلی میں پر تے بڑے محمد کری ہو آم قریب آسل بڑے م ج بڑے محمد بڑے محمد کری ہو آم قریب آسل بڑے م نثار جاؤ یہ کیا ندا تھی یہ کیا سما تھا یہ کیا مزے تھے نثار جاؤں یہ کیا ندا تھی یہ کیا سما تھا یہ کیا مزے تھے تبارک شان تیری تجھی کو زیبا ہے بینی تبارک کلا تبارک کلا حشان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی تبار کلا حشان تیری تجی کو زیبا ہے بے نیازی کہیں تو وہ جو شیلن تورانی کہیں تقاضے وصال کے تھے کہیں تو وہ جو شیلن تورانی کہیں تقاضے وصال کے تھے نئے نرالے تو رب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے بڑے تو لیکن کم جی جھکتے ڈرتے حیا سے جھکتے آداب سے رکتے بڑے تو لیکن جی جگتے ڈرتے حیا سے جھکتے آدا سے رکتے جو کل کی روش پہ رکھتے تو لاکھوں منزل کے پاس لیتے جو کل کی روش پہ رکھتے تو لاکھوں منزل کے پاس لیتے نئے نرالے تو رب کے ساما اور رب کے مہمان نکلے تھے اٹھنے میں لاکھوں پردے ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے ہجا بھی اٹھنے میلا کو پر دے ہر ایک پر دے میلا کو جلوے عجب گڑی تھی سلو کا جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے عجب گڑی تھی کے سلو پر کا جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے نئے نرالے پورب کے ساما عجب عرب کے کے لیے تھے نئے تورب کے ساما عرب کے کے لیے تھے نبی شفیع اما رضا پہ للہ آ ہاں ہوا نبی یہ راما شفی یہ ام رضا پہ للہ ہاں ہو عنایت اسے بھی ان قلعتوں سے حصہ جو خاص رحم کے وہاں بٹے تھے اسے بھی ان خلعتوں سے حصہ جو خاص رحم کے وا بٹے تھے سنا سرکار ہے وظیفہ او سرکار ہے تمنا سر کا سنا سر کا ہے وظیفہ قبول سر کا ہے تمنا نہ شاعری کی نہ پروا ردی تھی کیا کہ سے کافی تھے نہ شاعری کی و سی نہ ردی تھی کیا کیسے کا پیے تھے